سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ایک حدیث روایت کی ہے البتہ اس میں یہ زیادتی ہے یہی ربات ہے حدیث نمبر پانچ سو نوے مسند احمد